پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چند بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ایک نعمت ہے جان کی نعمت کہ جان ہے تو جہاں ہے تو لائف یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے دوسری نعمت ہے مال کی نعمت کہ آج دولت ہے ویلتھ ہے مال ہے تو اس کی بنا پر ایک آسانی والی زندگی ہم گزار سکتے ہیں تیسری نعمت اللہ نے ہمیں عزت کی نعمت دی ہے کہ رسپیکٹ ہے عزت ہے جس کی بنا پر سر اٹھا کر دنیا میں جی سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے کہ یہ ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر ساری نعمتیں قربان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا اسی ایمان کے نتیجے میں آج ہم فیل کر سکتے ہیں کہ کتنی روحانیت ہے رمضان کے مہینے میں اور کتنا مزہ آتا ہے روزہ رکھنے میں اور کیسے دل خوش ہوتا ہے تراوی پڑھنے میں اور یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں مال ہمیں بہت پسندیدہ ہے لیکن مال سے زیادہ ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں اور اسی بنا پر کہ جب ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے مال کو وہ خرچ کرتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس گیا ادھر گیا یہاں علاج کیا وہاں کیا ڈاکٹر سے فرق نہیں پڑا تو حکیم کے پاس چلا گیا آیورویدک ایلوپیتھک ہومیوپیتھک جہاں سے اسے شفا مل جائے اس کی وہ کوشش کرتا ہے چاہے اس کے لیے کتنا بھی مال اس کا خرچ ہو جائے اور وہ یہی کہتا ہے کہ مال سنبھال کر کیا کروں گا جان ہے تو جہاں ہے اگر اس کی امی بیمار ہو گئی اس کی وائف بیمار ہو گئی بیٹی بیمار ہو گئی اولاد بیمار ہو گئی اپنا سارا مال خرچ کر دے گا کہ مال اگرچہ بہت محبوب ہے لیکن مال سے زیادہ مجھے جان محبوب ہے اور جان کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کی جان کو بچانے کے لیے اپنے سارے پیسے وہ خرچ کر دے گا اور یہی کہے گا کہ مال تو اولاد ہی کے لیے کمایا ہے اگر اولاد کے کام نہیں آئی تو پھر کس کام کا مال ہے معلوم ہوا کہ جان اس کے نزدیک بہت قیمتی ہے لیکن اس جان سے زیادہ بھی اسے اپنی عزت قیمتی معلوم ہوتی ہے اسی بنا پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا پڑے کہ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو عزت کو بچانے کے لیے یہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا چاہے اس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہتھیاروں سے لیس ہے لیکن اپنی اولاد کی عزت اپنی عزت ہے اپنی بیوی کی عزت اپنی عزت ہے وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا عزت کو بچانے کے لیے جان چلی جائے ہے لیکن عزت کو وہ قربان نہیں ہونے دے گا معلوم ہوا کہ جان سے بھی زیادہ اسے اپنی عزت پیاری ہے مال بھی پیارا جان بھی پیاری عزت بھی پیاری لیکن سب سے پیارا ہے ان سب میں اس کا اپنا ایمان کہ ایمان وہ دولت ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم رات دن یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ ایمان کے لیے جان قربان کر دیا مال قربان کر دیا اولاد قربان کر دیا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اس ایمان کی خاطر اور ایمان کو بچا کی خاطر معلوم ہوا ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور صحابہ ایمان کی قدر و قیمت جانتے تھے کیونکہ انہوں نے ایمان کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا اس لیے ان کے یہاں پر ایمان کی قیمت تھی ایک صحابی روم کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے ایمان کی دعوت اسلام کی دعوت انہوں نے دعوت پیش کی اب پتہ نہیں اس بادشاہ نے شرارت میں کہا یا کس وجہ سے کہا بادشاہ نے جواب میں یہ کہا اس روم کے بادشاہ نے اس صحابی کو کہ اگر تمہارے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دے تو میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں یہ جملہ اس روم کے بادشاہ نے عیسائی بادشاہ نے کہا یہ صحابی خاموش ہو گئے کہنے لگے مجھے نہیں پتا یہ تو بہت بڑا سودا ہے کہ امیر المؤمنین کی بیٹی تمہیں دے دی جائے اور تم اس کے بدلے میں نکاح قبول کر ایمان قبول کر لو یہ تو میرے لیے جواب دینا مشکل ہے تو روم کے بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں مدینہ جا کر اپنے امیر المؤمنین کو پوچھ لینا کہ اگر بیٹی دو گے تو میں اس کے بدلے میں ایمان قبول کر لوں گا یہ صحابی جب واپس آئے ہیں اور امیر المؤمنین حضرت عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر یہ میسج سنایا کہ اس روم کے بادشاہ نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین اپنی بیٹی دے گا تو میں ایمان قبول کر لوں گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے کیا جواب دیا وہ صحابی فرمانے لگے مجھے کیا پتا کیا جواب دینا چاہیے کہا کہ ہاں کہہ دیتے کامیر المؤمنین آپ کی بیٹی کا نکاح ایک غیر مسلم کو جس کو آپ جانتے بھی نہیں وہ ایمان کو قبول کرنے کی شرط لگاتا ہے کہ امیر المؤمنین کی بیٹی سے شادی کرو تو میں ایمان قبول کر لوں گا میں کیسے ہاں کہہ دیتا جواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی کیا میری بیٹی کی عزت کسی کے ایمان لانے سے زیادہ قیمتی ہے اندازہ تو لگاؤ یہ کتنا بڑا سینٹنس ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی باپ کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ کیا میری بیٹی کی عزت کی قیمت کسی کے ایمان لانے سے زیادہ قیمتی ہے ارے ہاں کہہ دیتے اپنی بیٹی اسے دے دیتا اگر وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں دنیا کا کوئی باپ اتنا بڑا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ہر باپ جو اپنی بیٹی کو لاڑ پیار سے بڑا کرتا ہے وہ اپنے داماد کو سلیکٹ کرنے کے لیے تو نہ جانے کتنے مشورے کرتا ہے کتنے استخارے کرتا ہے کتنا غور و فکر کرتا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ وہ صحابہ کرام رام ندوان اللہ علی مجمعین ہے ہے ایمان ایسا بنا ہوا ہے کہ میں ایمان قبول کر لو لوگ ایمان قبول کر لے چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے آج ہمیں ایمان بہت ایزیلی مل گیا ہے ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے ممی کلمہ پڑھتے تھے ڈیڈ کلمہ پڑھتے تھے پورا گھر اسلامی ماحول والا تھا ہم نے وہاں پر آنکھ کھولی ہے سب نے کلمہ پڑھایا ہم نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ ہماری زبان پر آ گیا ابا نے چھوٹی عمر میں انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کر آئے مسجد ہمیں بتا دے پورا خاندان ایمان والا ہے ساتھ میں ہم بھی کلمہ پڑھنے لگے اس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی ہے اس لیے ہمیں ایمان کی قیمت بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے آج جو ہمیں جماعتوں میں نکالا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکالا جاتا ہے یہی تو اصول بیان کیا جاتا ہے کہ مال دو گے وقت دو گے جان دو گے تب ایمان کی قیمت سمجھ میں آئے گی ایمان ویسے ایزیلی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ اسی لیے اچیو ہو چکا ہے لیکن جب اپنا مال لگے گا تب ہمیں اس کی قیمت معلوم ہوگی وہ ایک نوجوان کاربوٹ سیل میں گیا وہاں سے ٹین پاؤنڈ میں اسے ایک شوز مل گیا سیکنڈ ہینڈ کسی کا استعمال کیا ہوا ٹین پاؤنڈز میں شوز لے کر آیا اب پرانا شوز تھا میلا تھا اسے صاف کرنا تھا گھر پر آیا تو گھر پر دیکھا کہ ایک ڈیزائنر شال اس کے ڈیڈ کی پڑی ہوئی ہے اسی کو اٹھایا اور شوز صاف کرنے لگا وہ اتنی مہنگی شال اس کو اٹھا کر اپنا ٹین پاؤنڈ کا پرانا شوز صاف کر رہا ہے کسی کی نظر پڑ گئی تو کسی نے اس سے کہا کہ شوز تمہارا کتنے کا ہے اس نے کہا ٹین پاؤنڈ کا ابھی کار بوٹ سیل سے لے کر آیا کہا یہ شال تو معمولی نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں ڈیزائنر ہے میرے ڈیڈ کی ہے میرا ڈیڈ اسے پہن کر روورز میں جاتا ہے تو وہ شال ہے یہ میرے ڈیڈ کی شال ہے تو جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ یہ جوتے کو صاف کر رہا ہے تو کہنے لگا جوتا کس کا ہے کہا یہ میرا اپنا جوتا ہے میرا ہارڈ ارن منی ہے کہ میں نے جو پیسے کمائے تھے اس سے میں نے یہ جوتا خریدا ہے اور کا شال کس کی ہے کا شال میرے ڈیڈ کی ہے گھر میں پڑی ہوئی تھی میں نے اسی سے جوتا صاف کر لیا تو اس شخص نے کہا کہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان کسی چیز پر اپنا مال لگاتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے کتنی قیمتی بن جاتی ہے اور جو مفت میں ملتی ہے اس کی اس کے سامنے حیثیت نہیں ہوتی آج ہمارا یہی حال ہے کہ ایمان اور کلمہ اتنا ایزیلی ہمیں مل گیا ہے نہ جان لگانی پڑی نہ مال لگانا پڑا اس بنا پر اس کلمے کی ہمیں اہمیت نہیں ہے دیکھو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا اور بعد میں ایمان کو قبول کیا ان کا ایمان ہمیں ایسا مضبوط دکھائی دیتا ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کو بائی چوائس حاصل کیا ہے اور ہمیں ایمان بائی چانس مل گیا ہے اور اسی بنا پر ہمیں اپنے ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی میرے بھائیو یہ ایمان بہت قیمتی ہے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کتنی قیمتی دولت ہمیں ایزیلی مل گئی ہے تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ اور ضروری ہے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں کہا کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری امی میرے لیے بہت ایکسپینسو رنگ لے کر آئی انگوٹھی ایک ایکسپینسو رنگ لے کر آئی اور امی نے میری انگلی میں پہنا دیا اب میں وہ پہن کر گھوم رہا تھا چھوٹا سا بچہ تھا ایک دن میں باہر کھیل رہا تھا تو کوئی ٹھگ قسم کا چالو قسم کا آدمی آ گیا اس نے میری انگلی میں دیکھ لیا کہ بہت ایکسپینسو رنگ میری انگلی میں موجود ہے تو اس نے یہ کیا کہ جا کر گڑ کی ڈلی لے کر آیا گڑ کہتے جیگری کو آج کے زمانے میں سمجھو چاکلیٹ لے کر آیا وہ میرے سامنے ایک سویٹ ایک چاکلیٹ لے کر آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو تم نے رنگ پہنی ہے نا اسے ذرا ٹیسٹ کرو کیسے فیل ہوتی ہے اس نے مجھے کہا منہ میں ڈالو ٹیسٹ کرو تو میں نے وہ رنگ تھی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اسے ٹیسٹ کرنا شروع کیا تو بالکل پھیکی پھیکی معلوم ہونے لگی اس کے بعد اس نے وہ گڑ کی ڈلی وہ چاکلیٹ وہ سویٹ میرے ہاتھ میں دی اور کہا اب اسے ٹیسٹ کرو بیٹے جب وہ میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے سویٹنس معلوم ہونے لگی بڑی میٹھی معلوم ہونے لگی تو اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ کام کرو یہ انگوٹھی مجھے دے دو اور سویٹ تم لے لو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بچہ تھا انگوٹھی میں تو کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آیا لیکن یہ سویٹ میں بڑی سویٹنس معلوم ہوئی میں نے فوراً انگوٹھی نکال کر دے دی وہ سویٹ میں نے لے لی اور میں اتنا خوش ہو گیا میں اسے کھاتا کھاتا وہاں سے چلا گیا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی بے کا مجھے خیال نہیں آیا ہاں جب اللہ نے بعد میں عقل دی تو پتا چلا کہ میں نے کتنی بڑی بےوقوفی کر دی کہ اتنی قیمتی انگوٹھی کو اس چاکلیٹ اور سویٹ کے عوض میں میں نے لے لیا کیونکہ اس وقت مجھے ٹیسٹ معلوم تھا اور ٹیسٹ پر میں نے فیصلہ کر دیا میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ کتنی مہنگی انگوٹھی ہے جو میری امی نے میری انگلی میں ڈالی تھی حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے بعد میں لکھتے ہیں ایمان والو آج ہمارا یہی حال ہو چکا ہے یہ دنیا ہمیں اتنی سویٹ معلوم ہوتی ہے اتنی اس میں سویٹنس موجود ہے کہ جس کی بنا پر دنیا کو اچیو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا یہ دنیا للچاتی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہے کہ دیکھ یہ اگر یہاں پر پیسے ڈالے گا اتنا انٹرسٹ ملے گا اتنا تجھے فائدہ ہوگا تیرے پیسے کو فکس کر دے بینک میں وہاں سے اتنا انٹرسٹ ریز ہو جائے گا تو ظاہری چمک کو دے کر میرے نبی نے منع کیا تھا انٹرسٹ مت کھانا میرے قرآن نے منع کیا تھا انٹرسٹ حرام ہے لیکن ظاہری چمک کو دے کر انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا راستے میں گزر رہے تھے ہم نے دیکھ لیا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کہ انجری کلیم پر اتنے پیسے ملیں گے ایکسیڈنٹ کلیم پر اتنے پیسے ملیں گے اب بنایا اپنا کیس جھوٹا کہ مجھے انجری کلیم مل جائے میرا انشورنس پک جائے مجھے ایکسیڈنٹ کا کلیم مل جائے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا تو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ یہی لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ جو غلطی میں نے بچپن میں کی ہے تم جوانی میں آ کر وہ غلطی مت کر بیٹھنا ایمان کی قیمت کو سمجھنا اور اس ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا تھا ارے اپنی جان پر کھیل گئے بڑے بڑے مجاہدے برداشت کر لیے لیکن ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے ایک کافر بادشاہ نے ایک تابی کو گرفتار کر لیا ایک اللہ والے تابی کو گرفتار کر لیا اور یہ کہا کہ چھوڑ دے تیرا اسلام قبول کر لے ہمارے مذہب کو ہم تجھے نواز دیں گے نعمتوں میں لاد دیں گے لیکن وہ ایمان والے تابی نے کہا کہ نہیں ایمان وہ دولت میرے پاس ہے جس کا میں سودا نہیں کر سکتا میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا جب یہ کہا تو اس کافر بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو میں آگ جلاؤں گا آگ میں تجھے ڈال دوں گا یا گرم گرم تیل رکھوں گا اسے بوائل کروں گا اور اس بوائلنگ ہاٹ آئل میں تجھے میں ڈال دوں گا بول اپنے ایمان کو چھوڑتا ہے یا نہیں یہ تابی اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کا سودا نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ جب تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے تو خود مان جائے گا اس بادشاہ نے آرڈر کیا کہ تیل لایا جائے اسے گرم کیا جائے اور گرم گرم کھولتا ہوا تیل اس کے سامنے رکھا گیا اور اسے پکڑ کر لایا گیا کہ آخری چانس ہے ایمان چھوڑ دے ورنہ اس گرم گرم تیل میں تجھے جلا دیا جائے گا یہ سننا تھا اس تابی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آنسو کو دیکھتے ہی بادشاہ خوش ہو گیا اب تو ڈر گیا جب تُو نے پریکٹیکلی دیکھا کہ پلشمنٹ اور عذاب کسے کہتے ہیں تو تُو مان گیا چل بول اپنا ایمان چھوڑتا ہے یا نہیں تیرے آنسو بتلاتے ہیں کہ تُو گھبرا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ایمان والے پیدا کیے تھے اس تابی نے جواب میں یہ کہا ارے بدبخت اور نادان کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ اس تیل کو دیکھ کر اس جان کے جان کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ارے بدبخت تو بڑا نادان ہے میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے ابھی تو مجھے ڈالے گا میں اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا رونا اس بات پر ہے اللہ میرے پاس ایک جان ہے اگر اللہ اللہ نے ایسی ہزاروں جان دی ہوتی ہر جان کو تیرے نام پر قربان کر دیتا یہ ہے وہ ایمان کہ موت سامنے ہے اس کے باوجود بھی ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے یہ ان لوگوں کی شان تھی کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اپنے آپ کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کہتا تھا دعویٰ کر دیا میں اللہ کا نبی ہوں کئی لوگ اس کے فالوورز بن گئے کئی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ایک بڑا فتنہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے اپنی ایک فوج روانہ کی ہے مسلمہ قذاب کو ختم کرنے کے لیے تو وہ جو فوج گئی ہے اس میں ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو صحابی ہے مسلمہ قذاب نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا کہ بول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے اس صحابی نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے میں انہیں اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ قذاب نے کہا میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تو اللہ کا نبی کبھی نہیں ہو سکتا مسلمہ قذاب کو غصہ آیا اس نے اپنا چاقو نکالا اور چاقو نکالنے کے بعد وہ صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا انگلی کھینچی ہے اور وہی چاقو مار کر پوری انگلی کو کاٹ ڈالا ہے ہاتھ سے خون گر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آنکھوں میں آنسو ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے وہ پھر سوال کرتا ہے بول میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے ہے ان کا کا یہی جواب تھا کہ تو تو جھوٹا اللہ نبی نہیں ہو سکتا اس نے دوسرا باڈی کا پارٹ کاٹ دیا اس کے بعد سوال کیا پھر یہی جواب دیا تیسرا باڈی کا پارٹ کاٹ دیا مورخین نے لکھا ہے وہ عزو پر کاٹتا گیا ان سے سوال پر سوال کرتا گیا یہ چلاتے رہے چیختے رہے اور آخری دم تک یہی کہتے رہے تو جھوٹا ہے تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا مجھے میرے ایمان پر یقین ہے تڑپتے رہے تڑپتے رہے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہو گئے تو جان تک انہوں نے اپنی دے دی ہے جب انہوں نے یہ معلوم کیا کہ ایمان اگر کوئی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے تو اس ایمان کا میں سودا نہیں کروں گا تو میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں اسی بنیاد پر کی گئی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے اور اسی لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی سے فرمایا اس صحابی کو یہ کہا کہ اے میرے بھائی اگر لوگ تجھے پھانسی دے دے اگر لوگ تجھے آگ میں جلا دے تب بھی کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا یہ وہ نعمت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی جس سے نصیب ہو گئی ہے وہ دعا کرے کہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا ایمان لے آئے تو فیرون نے یہ کہا وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَاف کہ میں تمہارا رائٹ ہینڈ کاٹوں گا تو لیفٹ لیگ کاٹوں گا اور اگر رائٹ لیگ کاٹوں گا تو لیفٹ ہینڈ کاٹوں گا تاکہ تمہاری باڈی کا بیلنس نہ رہے بولو تم واپس اپنے دین پر آتے ہو یا نہیں جادوگروں نے جواب دیا ما ماں قاد ارے جو چاہتا ہے کر لے ایمان قبول کر لیا ہے اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ایمان والے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی معلوم ہوا یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا کام بن گیا اللہ ہمیں اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے قرآن کریم نے تو صاف اعلان کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ اشا اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا کوئی بھی گناہ لے کر آؤ اگر میری رحمت جوش میں آ گئی میں بخش دوں گا معاف کر دوں گا لیکن ہاں اگر تم نے شرک کیا ایمان کا سودا کیا میرا کسی کو پارٹنر بنا دیا میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کر لیا یہ میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا ہر گناہ تیرا معاف کروں گا لیکن تیرا ایمان بگا جائے اور تو شرک کرنے لگے اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا صاف قرآن نے اعلان کر دیا سب کچھ معاف لیکن میری عبادت میں پارٹنرشپ کو میں معاف نہیں کروں گا ارے انسان بھی جس سے محبت کرتا ہے وہ پارٹنرشپ کو گوارا نہیں کرتا ہے اگر کسی کی بیوی اسے یہ کہہ دے کہ میرے پیارے شوہر میرے ہسبینڈ میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں اور فلاں شخص سے بھی محبت کرتی ہوں کون سا شوہر ہے جو اس کو گوارا کرے گا کس کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی بیوی اسے یہ کہے کہ میں تجھ سے بھی محبت کرتی ہو اور فلاں سے بھی محبت کرتی ہو آدمی جان اپنی دے دے گا اس کی جان لے لے گا لیکن اس کو گوارا نہیں کرے گا کہ میری بیوی محبت میں کسی اور کو اپنا پارٹنر بنا دے اور یہی حال بیوی کا ہے یہی حال ایک عورت کا ہے کہ وہ کسی کو محبت کے اندر کسی غیر کو کبھی گوارا نہیں کرتی ہے وہ لطیفہ مشہور ہے نا ایک شخص من چلا نوجوان راستے سے جا رہا تھا سامنے سے ایک لڑکی آ گئی بڑی خوبصورت تھی اس نے تو لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ بس میں تو تیری بیوٹی پر فدا ہو گیا ہو اور تو کتنی خوبصورت ہے میں تجھے سچے دل سے پیار کرنے لگا ہو میں تیری خوبصورتی پر عاشق ہو چکا ہو میں تیرا آج سے غلام بن گیا میں تیرا سچا عاشق بن گیا وہ لڑکی بڑی چالاک تھی کہنے لگی تو میرے حسن کو دیکھ کر اس قدر غرویدہ ہو گیا ارے پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو مر تو ہوتا ہی لالچی ہے نا فوراً پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا کہ وہ کون سی روپ سندری پیچھے آ رہی ہے وہ کون سی ہور پیچھے آ رہی ہے یہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا اس لڑکی نے اپنی سینڈل نکال کر اس کے سر پر مارا کہا محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتا ہے اور نظر غیر کی طرف کرتا ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان بھی اس کے اندر اپنی پارٹنرشپ کو محبت میں گوارا نہیں کرتا ہے وہ مشہور ہے نا ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا what is the difference between finished and complete complete کے معنی بھی ختم ہو جانا اور فنش کے معنی بھی ختم ہو جانا دونوں کا میننگ سیم ہے کمپلیٹ کا معنی بھی مکمل ہو گیا ختم ہو گیا اور فنش کا معنی بھی مکمل ہو گیا ختم ہو گیا تو اس نے کسی سے سوال کیا what is the difference between finished and complete اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہا if you marry the right one you are complete if you marry the wrong one you are finished. And if the right one catches you with the wrong one, you are completely finished. تو بڑا اچھا جواب دیا کہ رائٹ ون سے شادی کی تو تو کمپلیٹ ہے رانگ ون سے شادی کی تو تو فنش ہو گیا اور اگر رائٹ ون نے تجھے ون سے دیکھ لیا تو فنش ہو گیا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اس کو گوارا نہیں کرتا تو وہ تو ہمارا پروردگار ہے ہمارا خالق و مالک ہے وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرے بندے کو میں نے پیدا کیا میں میں اسے کھلاتا ہوں میں اسے پلاتا ہوں میں نے اسے زندگی دی ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر غیروں غیروں کی آستانوں پر سجدے کرے کے سامنے جائے اللہ اسے برداشت نہیں کر سکتا اس نے فرمایا سارے گناہ تیرے میں معاف کر سکتا ہو لیکن عبادت میں اگر کسی کو پارٹنر بنایا تو میں اسے کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے ایمان دیا ہے میری مائیں بہنیں اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے جس پروردگار نے دی ہے اسی کے ہم بن جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں اشمن شئت فإنکا میت محبب من شئت فإنکا مفارقو یعنی جتنی بھی تو زندگی جی لے تو جیتا رہے گا جیتا رہے گا ایک دن تجھے موت ضرور آنے والی والی ہے تو دنیا میں کسی سے بھی محبت کر لے کتنی ہی محبت کر لے ایک دن تجھے اسے چھوڑ کر ضرور جانا ہے اسی پروردگار کے پاس جانا ہے جس جس نے نے تمہیں تمہیں پیدا کیا کیا بڑا جو تمہارا خالق و راضی کو مالک ہے تو کیوں نہ ہم اسی کے بن جائے اسی کی ماننے والے بن جائے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تیرے دسترخان پر سوکھی روٹی آ جائے معمولی قسم کی ترکاری اور سبزی آ جائے تب بھی نا امید مت ہونا یہ مت دیکھنا کہ میرے دسترخان پر کیا آیا ہے یہ سوچنا جب اللہ روزی تقسیم کرتا تھا تو اللہ نے مجھے اللہ مجھے نہیں بھول گیا اس نے میرے دسترخان پر بھی روزی پہنچا دی یہ مت دیکھو مجھے کیا مل رہا ہے یہ دیکھو کہ دینے والے نے مجھے دیا ہے مجھے آج محروم نہیں کیا ہے تو بہرحال یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرو قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہے جس کی بنا پر ڈر ہے اللہ ہم سے ہمارا ایمان لے لے اللہ حفاظت فرمائے دعا کرو اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہے دو چیزیں اتنی خطرناک ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارا ایمان نہ چھین جائے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے دیے ہوئے ایمان پر شکریہ ادا نہیں کرتا تو ڈر یہ ہے کہ کہیں اللہ اس سے اس کا ایمان نہ چھین لے کیونکہ اللہ کا ایک رول ہے قرآن کہتا ہے اللہ کا ایک رول ہے لَئِن شکر تم لذیذ وہ لائن کفر تم اناضابل اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری نعمت کا شکریہ ادا کرے گا میں نعمت کو بڑھاؤں گا اور جو نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرے گا میں اس سے اپنی نعمت چھین لوں گا تو ایمان بھی تو ایک نعمت ہے اگر ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ شکری کی بنا پر اور نہ قدری کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا ایمان چھین لے اس بنا پر رات دن کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان والا بنایا ایمان کی دولت سے نوازا اور اللہ اس ایمان پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور دوسری چیز جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی اس سے مطمئن ہو جائے کہ میرا ایمان کبھی مجھ سے نہیں جا سکتا یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے کہیں اس کی بنا پر ایمان سے وہ محروم نہ ہو جائے یہ رول یاد رکھنا ایمان کے بارے میں کبھی بھی بے خوف مت ہونا یہ مت سوچنا کہ ارے مسلمان ہو ایمان سے کون مجھے پھرا سکتا ہے ایمان میرے پاس ہے ارے دعا کرو کہ اللہ جو ایمان آج میرے پاس ہے قبر میں جانے تک اسے میرے پاس ہی رکھنا ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ ایسا آنے والا ہے صبح میں اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا شام کو وہ کافر بن جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آدمی زندگی پر ایمان کی حالت میں رہے اور آخری وقت میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس کی بنا پر ایمان چھین لیا جائے اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ دو بنیادی اصول ہے ایمان پر شکریہ ادا کرو اور ایمان کے بارے میں بے خوف مت ہونا کہ میں مومن ہوں تو میرا ایمان ایمان میرے پاس ہے اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہم سے ہو ہو جائے اور اس پر ناراض کر ہم سے ہمارا ایمان نہ چھین لے ہم تو اتنے کمزور ہیں ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہم سب مل کر دعا کرے اللہ ایمان ہمارا کمزور ہے ہم بھی کمزور ہے ہم اپنے ایمان کو تیرے پاس امانت کے طور پر رکھ دیتے ہیں تو ہی اس کی حفاظت فرما تو اس پر استقامت نصیب فرما اور کل جب پل سرات پر ضرورت پڑے مولا ہمارا ایمان ہمارے سامنے پیش کر دینا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے والا بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین Yeah.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 مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جهنم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفا فافو یا کریم فافو یا کریم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بڑے گنہ گار و خطا کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہ گار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزو گنہ گار ہے مولا سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا پروردگار عالم یہ مجمع تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے گھر پر ماؤں بہنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ سب روزے کی حالت میں ہے اللہ سب بھوکے پیاسے ہیں تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں تو تمنا لیے ہوئے ہیں رحمتوں کا شرا چل رہا ہے اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے اللہ محروم نہ کر دینا اللہ محف فرما دے اللہ رحم فرما دے ابھی اور اسی گھڑی مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ ہم جانتے اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے لیکن اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے اللہ ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے نروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے ہر پریشان حال کی پریشانی ختم فرما دے مولا جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما دے الہ العالمین مقدر کی روزی تو تو دے کر رہے گا ہم تو دعا کرتے مولا ہماری روزیوں میں برکتوں کو شامل فرما دے اللہ حلال برکت والی روزی نصیب فرما دے حلال کھانے کھانے والا بنا دے حلال کمانے والا بنا دے اور حلال جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے الہ العالمین زندگی گناہوں میں گزری ہے تیرے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں اللہ محروم نہ کر دینا اللہ محروم نہ کر دینا اللہ ایمان کی دولت سے تو نے نوازا ہے اس ایمان پر استقامت نصیب فرما دے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے دے با اولاد کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اہم فرما دے اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ اگر وہ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے اللہ تو نے ہمیشہ خوش رکھنا نعمتوں میں رکھنا ہستا ہوا رکھنا اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے پروردگار عالم جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے مولا امت کے تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما دے الہ العالمین ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ ایک دن آئے گا یہ آنکھیں بند ہو جائے گے مولا تیرا بلاو آ جائے گا الہ العالمین موت سے پہلے ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دے اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ مانا گنہ گار و خطا کار ہے لیکن الہی تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی نام لیتے ہیں تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما